حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے آیت کریمہ والذین آمنوا وہاجروا اور والذین آمنوا ولم یہاجروا کی تفسیر میں فرمایا کہ دیہاتی مسلمان جس نے ہجرت نہ کی ہوتی مہاجر کا وارث نہ بنتا تھا پھر اس حکم کو آیت کریمہ وَأُلُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ نے منسوخ کر دیا سننے ابو داود حدیث نمبر دو ہزار نو سو چوبیس